اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچی بدلا اس کا جو ان کے ہاتھوں نہیں بھیجا جب ہی وہ نا امید ہو جاتے ہیں